الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وقالوا غیر البئی غیر خیر القم ان کم تم محترم شامعین بزرگان دین یہ صورت الجمہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے اس امت پر جو بڑا فضل و کرم کیا ہے اور بڑے انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یوم الجمعہ نصیب کیا ہے جس دن سے پوری امتیں محروم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بنایا اللہ رب العالمین نے ہفتے میں ایک دن عید کا مقدس دن سید الایام رکھا تھا سب سے بڑا دن اس میں ساری قومیں گمراہ ہو گئیں اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو ہدایت دیا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ساری دنیا جمعہ کے معاملے میں ہماری پیچھے چلتی ہے دنیا کی کوئی قوم ہاں، ہم سے آگے نہیں بلکہ سب ہم سے پیچھے چلتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے وضاحت کیا فرمایا دیکھو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے والے عید کا دن جمعہ مقرر کیا ہم جمعے کو اپنی ہفتے والی عید منا لیتے ہیں اس سے پہلے ہفتے میں کوئی عید نہیں مناتا ہم نے جمعہ کی عید منا لیا اب سب کی آنکھیں کھلی یہودی جو ہے کل سنیچر اور ہفتے کے دن کو عید مناتے ہیں اور اللہ رسول نے فرمایا عیسائی چل کر کے وہ اتوار کو عید مناتے ہیں اللہ رب العالمین نے سب سے مقدم رکھا ہے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں گے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے فہد اللہ الدین عمر مختلف جس کا جس مسئلے میں ساری امتیں گمراہ اور بھٹک چکی تھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ہدایت دیا حضرت امام احمد بن حنبل امام ابن ماجہ اور بہت سارے محدثین وسنت صحیح نقل کرتے ہیں حضرت ابو ابوابا ابن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہثرات شام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا آر فرمایا اے لوگو ان آزم الم ان سید ان جمع سید الام آزم ہا اند اللہ وہ آزم یوم ادا و یوم الفطر آپ نے ساتھ میں اے لوگوں اللہ رب العالمین نے جمعے کو سید الایام بنایا ہے یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے ہفتے بھر میں جتنے دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بڑا دن اور سب کا سردار اللہ تعالی نے یوم الجمعہ بنایا ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا وہ آزم دلہ اور اللہ تعالی کے نزدیک یوم الجمعہ سے زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا کوئی دن اللہ نے نہیں بنایا ہے پھر آپ نے آگے ساتھ رمایا وہ آزم و عمد اللہ یوم و یوم الفطر یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحا کے دن سے بھی اللہ رب العالمین نے یوم الجمعہ کو بڑا دن بنایا ہے ان دونوں دنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے افضل والا دن یوم الجمعہ بنایا ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا اس جمعے کو جمعے والے دن اللہ رب العالمین نے اس کو پانچ چیزیں اس کے ساتھ مخصوص کی ہیں وہ پانچوں چیزیں اسی دن سے تعلق رکھتی ہیں ان کا کسی اور دن سے تعلق نہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا وہ خرق اللہ کی آدم نمبر دو وہ احمد اللہ کی آدم نمبر تین وطوف اللہ فی آدم نمبر چار لا یس وفی وفی لا یس اللہ فی آتا ہو یس حرامن اور نمبر پانچ وفی تقوم تقواہ او کما تارا رہے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے پانچ اعلیٰ درجے کی خصوصیات عطا کی ہیں نمبر ایک ایسی ہے خلق اللہ آدم یوم الجمعہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے آدم اور السلام کو پیدا کیا ہے یہ پہلی خوبی ہے نمبر دو وہ فی ہے احمد اللہ آدم اور جمعے ہی کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور پھر جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا یہ بھی بڑی فضیلت ہے نمبر تین آپ نے شاہ سنایا آدم آدم علیہ السلام شام کو اللہ تعالیٰ نے وفات بھی دیا تو وہ بھی یوم الجمعہ تھا نمبر چار آپ نے برمایا فرمایا وفی ساعت اس جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے لا اللہ فیہ سیم لا یس اللہ سیم لا ار اللہ یس المحرمن اس جمعے کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت عطا کیا ہے کہ ایک ساتھ ہے ایک گھڑی ہے ایک تھوڑا سا ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے آپ نے ساتھ نمایا جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہوا اس ساتھ کو پا لیا وہ گھڑی ہے اور اس گھڑی میں بندہ اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور دے دیتے ہیں بشرطے کہ کوئی حرام چیز وہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگ رہا ہو یعنی قبولیت دعا کی ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن رکھی ہے وہ اس ساتھ میں بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اگر حرام چیزیں نہیں مانگتا حلال چیزیں مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں نمبر پانچ آپ نے ساتھ نمایا لوگوں قیامت بھی اللہ تعالیٰ اسی دن قائم کرے گا آپ نے فرمایا پانچ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے خصوصیت عطا کی ہے آپ آپ نے آگے نمایا یاد رکھو مام ان مقرر وڑا سما ان وڑا اربن وڑا بہر وڑا شجر ان وڑا حجر اے یہ چنے کے دن کی ایک کا خیال رکھو آپ نے ساتھ روایا پوری حدیث بیان کرنے کے بعد مام مرا کم مکر سارے مرا مکرب جو اللہ رب العالمین کے قریب ہیں وہ ورا ورا ارد یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ورا شجر ورا حجر حضر اور دنیا کے سارے پتھروں سارے پہاڑ ذرے جھمرے اور چھوٹے بڑے سارے درخت ورا بہر یہاں تک کہ یہ تمہارے تمہیں نظر آنے والا سمندر اس کا ایک کچرا پوری کائنات جینے کے دن جب اللہ تعالیٰ جینے کی صبح کرتا ہے تو ساری کائنات ملائکت سے شجر اور حجر درخت اور یہ پانی دنیا کا ذرہ ذرہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کائنات کی ساری چیزیں کاپتی رہتی ہیں ڈرتی رہتی ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو آج بھی کا جمعہ جو ہے قیامت والا جمعہ ہو لیکن افسوس سب افسوس ساری کائنات ملاقت المقربون سے لے کر کے یہ نو مارتا ہوا یہ سمندر اور یہ لہراتے ہرے بھرے درخت درخت یہ ساری چیزیں تو جمعے کے دن ڈرتی ہیں اور مسلمان سب سے زیادہ مستی کرتا ہے تو جمعے کے دن کیا کرتا ہے ہفتے بھر کا فجر کا نمازی وہ بھی کے دن فجر کی نماز چھوڑ دیا کرتا ہے ہفتے بھر اپنے آپ کو فضولیات سے بچانے والے جمعے کی صبح ہوتے اس ساری فضولیات میں غیروں کو جانے سے مسلمان بھی ساری فضولیات میں جمعے کے دن مشغول ہو جایا کرتا ہے حالانکہ ساری مخلوقات آپ فرماتے ہیں خوف رہتی ہے جمعہ جو ہے وہ قیامت والا جمعہ ہو میرے بھائی جمعہ بڑی عظمت والا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا یہ بڑا خیر و برکت والا دن ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ نمایا اے مسلمانوں الخم الخمس وہ الى تیرہ تو الى رمضان و لما بینہما بینہما اے لوگوں یاد رکھو یہ پچ پچمکتا نماز تم پڑھتے ہو یہ پچ پچمکتا نماز اسی طرح سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعے تک ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک یعنی سب سے لے کر کے ظہر تک ظہر سے لے کر کے اصل تک اصل سے لے کر کے مغرب تک مغرب سے لے کر کے سگر تک پھر ایسا سے لے کر کے حضرت تک آپ نے ساتھ نمایا اشترا الخمس یہ پچ وقت نماز اسی طرح سے کے ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک وہ رمضان رمضان اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک یہ ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز ایک جمعے سے لے کر کے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان ان کے درمیان جتنے گنا ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز سنا اور رمضان کی برکت سے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں میں میرے ساتھ فرما اے لوگوں اللہ نے ایسا پرو کرم کیا ہے ہفتے بھری کے گناہ نہیں ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک ہفتہ بھر ہوا آج فرمایا اللہ رب العالمین ان کے علاوہ بھی تین دن کے مزید اعتبار سے گناہ تمہارے معاف کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ جمعہ کی برکت ہے کہ ہفتے بھر کے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے ذرا ان ظالموں کو دیکھو ہفتے بھر گزاریاں کرتے ہیں تو بہرے میں جا کر کے اس تہوار کو کھڑے ہوتے ہیں اور ڈنڈے بھی کھاتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں تب ان کے ہفتے بھر کے گنا معاف کرایا جاتا ہے وہ بھی اللہ نہیں معاف کرتا ان کا بابا معاف کرتا ہے لیکن مسلمان امت پر اللہ تارا کا مسلمان قوم پر اللہ تارا کا کرم ہے صرف دل کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے لیکن اگر بچنے کے باوجود شیطان گناہ کرا دیتا ہے صرف کے دل کے ساتھ اگر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے ہفتے بھر اور مزید تین دن کے سارے گناہ اللہ اپنے و کرم سے معاف کر دیتے ہیں یہ سیما کا دن بڑا برکت والا ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی فکر رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کیا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا مان سر یوم جمعہ سے وہ نب سمین احسن سے آ رہی وہ مت سمین تی رہی انکان اندہ رب سم وہ مت سمین تی رہی انکان انکان اندہ آپ نے ساتھ نمایا جو مسلمان جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کر کے آئے ایسا نہیں میرے سوتا پڑا رہا اور سباد کا وقت آیا چلا گئے شاور کھولا اوپر سے ڈال دیا نہیں من رس چلا وسن اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے بلکہ روایتوں آیا من ملایا غسل جناب سے جس طرح سے انسان غسل جناب کا اہتمام کرتا ہے اسی اہتمام کے ساتھ جس انسان نے جمعے کا غسل کیا غسل کر کے ساتھ ہوا والا سے اور ایسا نہیں وہ نائٹی پہن کر کے چلا آیا کپڑے اللہ نے بہت دے رکھے ہیں بہترین سے بہترین جوڑے ہوتے ہیں لیکن جینے کے دن اثر کے بعد جب گھومنے کے لیے جانا ہوگا تب وہ کپڑے پہنے جائیں گے اور جینے کے لیے وہ چلایا جو کپڑا پہن کر کے سوتا مان کر سپر مارکیٹ میں نیچے جا رہا ہے اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ رہے ہو اللہ کے دیے ہوئے کپڑے کو اللہ کی رجا کے لیے پہنو آپ نے ساتھ نمایا سمین سے یاد ایک پہلے نمبر پر اس نے اچھی طرح سے غسل کیا نمبر دو اللہ میں سمین آسانے سے یاد ہوں اللہ نے جتنے کپڑے اس کو دیے ہیں ان میں سب سے قیمتی سب سے اچھا کپڑا کپڑا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پہن کر کے وہ جمع مسجد میں آیا کرتا ہے نمبر تین وہی بھی انسان آئندہ اللہ رب العالمین نے اگر اسے خوشبو دیا ہے تو خوشبو استعمال کرتا ہے یہ تین چیزیں ہو گئی پھر اس کے بعد نمبر چار آپ نے رمایا شاق مسجد ولم یتحتار کا آنا کاننا اور پھر اور جمعے پڑھنے کے لیے آیا اول وقت حاضر ہوا لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے لوگوں کے کندھوں کو پہنچتے ہوئے اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے نہ آیا نمبر چار اس کے بعد آپ نے ساتھ رمایا سوم سلح ماں کا ہوگا پھر اللہ نے جتنی توفیق دی دو رکھا چار رکھا آٹھ رکھا جب تک رجان جب تک امام ممبر کو نہیں آتا خطیب تب تک جتنا نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ نے جتنی توفیق دیا دو چار آٹھ چھ اتنی نمازیں پڑھی پھر اس کے بعد آخری چیز سم انتا ان سوم ان سیدا خرگ ہوں سرا کہ پھر خوب توجہ کے ساتھ جب خطیب ممبر پر آنا اس وقت ساری نمازیں ترک کر دیا ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جب خطبہ شروع ہوا اور خطبہ اچھا نہ لگا وہ سوچتے ہیں بیکار خطبہ سننے سے بہتر ہے نماز پڑھنے لگو یہ بڑی بدبختی ہے ایسی نماز حرام ہے نماز ایسی نماز پڑھنے سے یاد رسول نے منع کیا ہے ایسے اور پورا جو سواب جمعہ کا آپ نے نماز کے بہانے ختم کر دیا یاد رکھو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رماتے ہیں اے ممبر پر آنے کے پہلے پہلے اللہ نے جتنی توفیق دیا اس نے اس نے پڑھ لیا اور تم انستا اور جب خطیب ممبر پر آیا تو ساری توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور خطبہ سننے میں خاص خیال رکھو میرے بھائیو یہ خطبہ بھی عبادت ہے اس خطبے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جس ان میں کان لگا کر کے دور سے خطبہ سنا اس خطبہ سننے کی برکت سے آپ نے ساتھ سمایا پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھو میرے دوست یہ خودمائے تو اسی چیز ہے اس میں سروا برابر نہیں کھیل کود کرنا جائز نہیں ہے صرف خطیب کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے نبی علیہ شراب سامنے ساتھ رمایا اگر خدمہ شروع ہو گیا ہے اور تم بیٹھے ہوئے تمہارے بازو میں کوئی انسان بات کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے خبردار ادا کن کرے کراحی کا انش اگر تم نے کہا چپ رہو ہے تم نے اس کو اچھی بات کہی کچھ چپ رہو لیکن خطبے کی حالت میں بازو والا انسان بات کر رہا ہو تو اس کو بھی ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے ساتھ رمایا اگر اپنے بازو والے کو تم نے ٹوکا فاطر گنگا گئی تھا تو جمعے کا سارا جو سواد تم نے بھی سارے اور برباد کر دیا یہاں تک کی اگر کوئی بازو آنا آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہے تو پوچھنا بھی ظاہر نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے اب یمن رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ سن رہے تھے خطیب خطبہ دے رہا ہے بازو میں دوسرے کہاں بھی آئے اور انہوں نے پوچھا یہ النبی البل تمارے وہ والا کل شہ قبیب اس سورت کو تلاوت کیا اور اسی کو آپ نے خطبے کا موضوع بنایا اب یمن رضی اللہ تعالیٰ کہ رہے تھے میرے بازو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہم کو کہا یا او بھائی او بھائی یہ سورج کب نازل ہوئی ہے مجھے پتا نہیں چلا اللہ اکبر حضرت بن نقاب بالکل گوبے بن کر کے بیٹھے رہے ہاں نہیں کا کوئی جواب نہ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑا غصہ آیا سلام پھیرنے کے بعد پکڑا کیا کیا تم مجھ سے غصے میں ہو ہم سے ناراض ہو کہا کیا بات ہے کہا یہ سورت اللہ رسول نے کرامت کیا اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہم نے کچھ سے پوچھا متا ان سے رکھا ہاں، سورا یہ سورت کب نازل کی گئی اور تم نے کچھ جواب نہیں دیا کہا اللہ کے رسول تم گارون نہیں تھے اے اس دن دن جس نبی احساسان فرمایا کھڑے لوگوں خبردار خطبے کی حالت میں بات نہ کرو اگر کسی نے تم سے کسی نے اپنے ساتھی سے کہا ان تم خاموش رہو تو اس نے بھی گناہ کا کام کیا اپنے ہمارے گھر کے اگر و ثواب کو ضائع کر دیا کہے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے تم سے علم پوچھا ہے ہم نے دنیا کی بات نہیں کی ہے ہم نے تم سے سوال کیا ہے یہ سورت اللہ رسول نے کب نازل کی ہے کہا کہ نہیں چلو ہم نبی علیہ السلام کے پاس لے کے چلتے ہیں دونوں صحابی اللہ رسول کے سامنے آئے اللہ رسول نے فرمایا سن لو یا ابئی نے صحیح کہا اگر خطبہ خطیب دے رہا ہے خطبہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے تو ایک ساتھی سے دوسرے ساتھی سے دین کی بات بھی پوچھنے کا اختیار نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ نے ساتھ سمجھ وہ ان یہ پانچویں چیز ہے پانچ چیزیں بیان کی گئی نمبر ایک اچھی طرح سے غسل کرے نمبر دو بہترین قسم کا کپڑا پہنے نمبر تین خوشبو استعمال کرے نمبر چار مسجد میں آ کر کے بیکار نہ بیٹھے اللہ نے جتنا اس کو توفیق دیا ہے اتنی اس نے نماز پڑھ لیا اور نمبر پانچ وہ سم ان سطح خرچ جب امام جب امام ممبر پر آ جائے تو خاموشی کے ساتھ اس نے خطبہ سنا آپ نے ساتھ رمایا جس شخص نے خاموشی ان پانچ چیزوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھا اگر اس طرح سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو کانت جمع تو کفارت کلیما بے نما تو پھر دونوں جمعے کے درمیان اس نے کتنے گناہ کیے تھے اے جو اللہ رب العالمین نے اس خطبے کے سننے اور جمعے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور یاد رکھو دوستو معاف کر دینا الگ ہے اور پردہ ڈال دینا الگ ہے پردہ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے اللہ اس گناہ پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے دنیا میں بھی اللہ لوگوں کو شرمندگی سے بچائے اور آخر سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہوں پر پردہ ڈال کر کے حس کے میدان میں حسر کی رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں جس طرح سے نماز توجہ سے پڑھی جاتی ہے ایسے خود بھی توجہ سے سننا سننا چاہیے لیکن افسوس افسوس کا پہلے تو لوگ خطبہ سن لیا کرتے تھے آج خطبے کی حالت میں کچھ لوگ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر ان کا ایک کمپیوٹر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ارے اللہ کے بندو یہ نہیں سوچتے کہ ناجائز کر رہے ہو کہ جائز کر رہے ہو اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کی عبادت نہیں دیا صرف اگر خدمہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی نیا آدمی آئے جو پہلے سے مسجد میں نہیں تھا تو اللہ رسول نے فرمایا دو رکعت ہلکی ہلکی پہلے المسجد مسجد اس کے بعد خطبا سنو اس کے علاوہ حقیق کے ممبر پر آ جانے کے بعد کسی قسم کی نماز اور کسی قسم کی عبادت جائز نہیں ہے ایک کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اور تصویر میں لگے رہتے ہیں اور اس سے برا حسر ان لوگوں کا ہے جو موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں اس دن نہ جمعہ ہو رہا ہے اگر اگلی سب دینا ہو اور کتنے لوگ دیواروں کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے دوستوں سے بات کرتے رہتے ہیں کوئی موبائل کھیل رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی ہاتھ میں تصدیق کوئی سوچا خدمت ہوتا رہتا ہے تمہیں نماز پڑھنے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے جینے کا سارا و سواب ختم ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک آمار کے تصویر فرمائے اپل کو لہٰذا اللہ کل الیہ الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد الدین اما بعد جمعے کے آداب مسئلہ سے آپ نے سنا بہترین قسم کا کپڑا پہن کر کے آنا خوشبو لگا کر کے آنا تاکہ کسچن معلوم کرے ہاں آج آپ کے عید کا دن ہے نمبر دو احساس آپ کے بد کپڑے سے آپ کے بدن سے برابر کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے پرانا کپڑا پسینہ والا پہن کر کے چلے آئے اگر اس میں بدبو آ رہی ہے تو نہیں یہ احساس نہ فرماتے خبردار تم فرشتوں کو تکلیف نہ دو انسانوں کو تو تکلیف دے رہے ہو رحمت کے فرشتے جو آئے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے حاضری دی ہے آنے فرمایا ان کو تکلیف دے رہے ہو پھر آپ نے آگے ساتھ جس طرح جن چیزوں سے آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے خبردار جننے سے کیا ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے لیے آج دنوں میں جو کپڑا پہنتا ہے اس کپڑے کے علاوہ دو کپڑے رکھ لے یعنی جو جمعے کے دن پہنا کرے نبی علیہ شام جینے کے لیے مخصوص کپڑا رکھا کرتے تھے آپ نے ساتھ بنایا اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم کام کرنے والے روزانہ پہننے والے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے جینے کے لیے رکھ لو اور جمعہ پہ کر کے پہن کر کے آؤ کہو اور جا کر کے پھر اس کو نکال دو اگر تمہارے ہاں اس سے زیادہ کی طاقت ہے تو ایسا کر لو اسی طرح سے خوشبو لگانے کی آپ نے بڑی تاکیف کیا ہے میرے بھائیو جمعے کے آدھار میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ جب ہم جمعے کے دن کوشش کریں اول وقت پہنچنے کی تاخیر نہ کریں گھڑی نہ دیکھتے رہیں خطبہ اتنے بجے شروع ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوگا ہم خطبے کے بعد بھی جائیں گے تو ہمیں نماز مل جائے گی نماز تو مل گئی لیکن ساری فضیلتوں سے آپ محروم رہ گئے خطبے کی فضیلت سے نماز کی فضیلت سے انتظار کی فضیلت سے ساری فضیلتوں سے آپ محروم رہ گئے نبی علیہ السلام نے بڑی ربت دلائی ہے کہ مسلمان جمعے کے دن جب جلد جلد از پہنچنے کی کوشش کرے اس لیے آپ نے ساتھ اے لوگوں یہ سما نے گسر کیا اور گسر کرنے کے بعد جو انسان اوڑا جو پہلے وقت میں آتا ہے اللہ واہ بدانا بڑے جو انسان جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے اول وقت آ گیا اللہ اسے ایک روز کی قربانی کا جو سواب دیا کرتی ہے معمولی صرف ایک اونٹ کا خریدے ہمارے راج کے لیے بھاری ہے یہاں نبی ریتا سان بھرماتے ہیں پہلے وقت آ گیا اول گھڑی بھی آیا اللہ اس کی برکت سے ایک اونٹ کی قربانی کا سواب دیتے ہیں وہ منجا حساب اور جو دوسرے نمبر پر آیا دوسری گھڑی بھی آتا ہے نما کر رما پرتن بولا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دیا نبی ریتا نے فرمایا وہ س کاسکارے تیسری گھڑی میں آیا کہتا اکرما کربا کر اکر سنگ اکرم گویا کہ اس نے بہترین قسم کا سینگ والا ایک ڈمبا جمع کیا نمبر چار آن فرمایا کون رام یا جو چوتھے گھڑی میں آیا چوتھی ساتھ میں آیا فکان نما کربا بجا دن اس نے گویا کہ ایک مرغ کی قربانی دی نمبر چھ نمبر اس کے بعد آگے فرمایا وہ نمبر پانچ وہ بن جا جس کا جو پانچویں گھڑی میں آخر میں آیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈے کی قربانی کرنے ایک انڈے کے صدقہ کرنے کا جو سواب دیتے ہیں یہاں تک کہ جب انسان اسے تاخیر کرتا رہا امام آ گیا اور امام ممبر پر آنے لگا دس پچیس دفعہ دس پچیس دفعہ صرف جو فرشتے اجر سواب دینے کے لیے نام نوٹ کر رہے تھے ممبر پہ آنے لگا اللہ رسول فرماتے ہیں لفت دفاتر اور رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اب آنے والا عام نمازی عام جمعے کے نمازی رہتا ہے مخصوص وجہ تو آپ اونٹ کی گائے کی بکرے کی مرد کی انڈے کی یہ سارے عزم و سواب والے جو تھے ان سے اس کا نام خارج کر دیا گیا تو آ فرماتے ہیں اوستن اون ذکر خود وہ فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے تھے اب فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیے اللہ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی اور خطیب نمبر پڑھا دیا اور تمہارا بھی وقت ہے اپنی ذمہ داری ختم اور کر کے تم بھی خطبہ سنو وہ وہ اون خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس لیے میرے اول وقت آنے کی کوشش کرو ایسے ہی کے دن کوشش سے کرو کہ سورت پڑھنے کی کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں جو انسان نورے کے دن سورت جما پڑھتا ہے اللہ من النور بین اللہ تعالیٰ سورت القحر کی برکت سے ایک ایسا نور ایمان عطا کرتے ہیں جو ہفتے بھر برائیوں سے بچاتا رہتا ہے پورے ہفتے بھر چلنے کے بعد کرتا ہے میرے بھائیوں قائم چاہیے سورت القحرے کی تلاوت کرو اسی طرح سے نبی رحم نے ساتھ نمایا بڑی فضیل ہے جمعے کے دن جو لوگ نبی رہتا رحم پر درود سلام بھیجتے ہوں اسی طرح سے چیز اور یاد رکھو نبی علیہ سراج نام نے فرمایا ہے یہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے بہت سارے بہت ساری عورتیں بچے بیمار معذورین جمعے میں نہیں آ سکتے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے دوستو اگر کوئی انسان انسان غور سے دل لگا کر کے یہاں خطبہ سنے اور سن کر کے جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو سنا دے بچوں کو سنا دے کل ڈیوٹی کا وقت ہے ان لوگوں کو جا کر کے سنا دے جن کو جن کو دل کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا تو یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا نبی اللہ عمران سب اللہ میرے اس امت کو کو امتی ہمیشہ ہرا بھرا خوش رکھے اس کی دنیا اور آخرت کی ساری مرادیں پوری کرتا جائے دنیا آخرت کی ساری بناؤ اللہ اسے میرا اس امتی کو بتاتا جائے جو میری باتیں سنتا ہے میری حدیثیں سنتا ہے دور سے سنتا ہے یاد رکھتا ہے اور جانے کے بعد ان لوگوں کو پہنچا دیتا ہے جو وہاں حاضر نہیں تھے تو بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری دوست یہ بھی ہے کہ گو سے سنو اور جانے کے بعد خطبے کی باتیں دین کی باتیں اللہ کے رسول کا فرمان ان لوگوں کو بتا دو جو وہاں آئے نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے موہن گھر سنت سنت الحال ارحان ہم نے جو بیمار ہیں تمام مسلمان مریضوں کو شفا کلیتا فرما ہر مقروض سے قرض کو ادا کرا دے ہر پریشان حال بھائی کی پریشانی پریشانی کو دور کر دے ارحرانین جو ہم میں دین سے دور ہے ان کو دین کے قریب کر دے ارحرانین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے دنیا کے سارے مسلم ملکوں کو امن و امان سے نواز دے وہاں دنگے فساد ہر قسم کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ مسلم ملکوں سے ہٹا دے اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی مسلمان بھائی ہوں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام سے خلیفہ اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق رسی فرمائے ہر اچھے کام کی توفیق دے اور ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے وہی اعمال وہی کام وہی چیز اللہ انہیں ان سے کرا جو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور امت اور ملت کے لیے فائدے مند ہو خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں شیخ سلطان حضرت اللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر بنا ہر آفت سے محفوظ رکھے اور ان کے ان کی مدد فرمائے ہر دنگے ہر ہر ہر مشکلات سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا رکھے اور انہیں نیک آمال کی سے فرمائے جو ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے قوم کے لیے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو عماد آپ سے ناراض کرنے والی ہم تمام لوگوں کے لیے نقصان دے اور امت اور قوم و ملت کے لیے نقصان دے ہو اللہ فرم امین اول امینسلم اول اللہ عباد اللہ ان اللہ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى أكبر